ونفخه ونفسه ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين اور البتہ تحقیق ہم نے موسی علیہ السلام کو اپنی آیات اور وعدے اور یقیناً ہم نے موسا علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا عید نمبر چھیانوے الا فرعون فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فتبعوا امر فرعون تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی وما امر فرعون برشید اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح سے درست نہیں تھا یقدم قومہ ہو یوم القیامہ وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن فعورادہ منار وہ ان کو داخل کرے گا آگ میں و بسل ورد المورود اور بری ہے داخل ہونے کی جگہ جس پر وارد ہوا گیا ہے وارد ہونے کی جگہ جس پہ وارد ہوا گیا ہے وہ اتبی ہادی ہی لعنتم و یوم القیامہ اور وہ ان کے پیچھے وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی بئسر رفد المرفود بری ہے مدد مدد دی ہوئی ذالک من انباء القرى یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں نقصها نقصه کا منها قائم و حسید جن کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ قائم ہیں کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی وما ظلم نہ ہوں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولا کن ذرا من لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا فما اغنت عنہم آلحتهم التي يدعون من دون اللہ من شيء لما جاء امر ربک اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا اور ان کو ان کے ان الہوں نے معبودوں نے کفایت نہ کیا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے جب تیرے رب کا حکم آ گیا وما زادوہم غیر تطبیب اور انہوں نے نہیں زیادہ کیا انہیں مگر ہلاکت میں ہی وہ اخذ ربک اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے اذا اخذ القرا جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے وہ ظالما جب وہ بستیاں ظالمی ہو ظالم ہوں ان اخلاح علیم الشدید یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت اور دردناک ہے ان فی نفی ذالق لمن خاف عذاب الآخرہ یقیناً اس میں نشانی ہے اس بندے کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے ذالک یوم مجموع اللہ الناس یہ وہ دن ہے جس میں لوگ جمع ہونے والے ہیں ودالی کا یوم مشہود اور یہ دن ہے حاضر کیا گیا ومان و اخرو اجل محدود اور ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے مگر محدود مدت تک یوم یاتی جس دن وہ دن آئے گا لا تکلم نفس الا اللہ بدنی ہی اس دن کوئی جان کلام نہیں کرے گی مگر اسی کے اذن سے فمن ہم شقیم و سعید تو ان میں سے کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے فم الدینہ شاقو شقو تو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے ففن نار تو وہ آگ میں ہوں گے لہم فیحا ظفیر و شہیق تو اس میں ان کے لیے بلند آواز سے چیخنا اور کم آواز سے چیخنا ہوگا یہ ظفیر اور شہیق کہتے ہیں گدے کی آواز کو جس طرح گدا چیختا ہے جب وہ سانس اندر کو کھینچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظفیر اور جب سانس باہر نکال کے چیختا ہے تو اس کو کہتے ہیں شہیر خالدین فیحہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مادامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین رہے اللہ ما شاء ربک مگر جب تک تیرا رب چاہے ان ربک فعال لما یرید یقیناً تیرا رب اس چیز کو کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ امل لذین سعید اور وہ لوگ جو نیک وقت ہوئے فقل جنا تو وہ جنت میں ہوں گے خالدین فیحہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مادہ مد اسلموات والارض جب تک آسمان اور زمین رہیں ما شاہ اور رب مگر جب تک تیرا رب چاہے عطا ان غیر مجزوز یہ عطا ہے غیر منقطع تو یہ جنتی جنت میں رہیں گے جہنمی جہنم میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہے گا تو زمین و آسمان تو قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے ادھر سماؤن رت زمین آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا زمین بھی ساری لپیٹ سمیٹ دی جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک سورج چاند رہے گا یہ کام ایسے ہوگا یہ بس ایک محاورہ تن ایک محاورہ ہے کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے یہ کام ایسے ہوگا اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تبدل الارض غیر و سماوات اس زمین کے بجائے نئی زمین لے کے آئیں گے اور ان دنیاوی آسمانوں کے بجائے دوسرے آسمان اللہ تعالیٰ بنائیں گے تو اس عید سے مراد وہ اخروی زمین و آسمان ہے دنیاوی نہیں یہ دنیاوی زمین و آسمان تو قیامت والے دن ہو جائیں گے ختم اور جو اخروی زمین و آسمان ہے وہ پھر ہمیشہ رہیں گے وہ ختم نہیں ہونے والے ہاں جی سورہ ابراہیم میں یوم تبدل الارض الارض غیر والسماوات وبرد للہ الواحد القہار اس دن اس زمین کے بجائے نئی زمین آ جائے گی اور آسمانوں کے بجائے نئے آسمان اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اور وہ سارے کے سارے اللہ واحد کہار کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ وہ اخروی زمین و آسمان مراد ہیں جو ابدی ہیں ہمیشہ رہنے والے من مانا پھر یہی بنے گا کہ یہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تک کفی مریت احبدا ماحب اللہ کا ما باؤم من قبل و ان لم قبل وانا ہم نصیبہ ہم غیر منقوص پس آپ اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہ اسی طرح ہی عبادت کرتے ہیں جس طرح ان کے آبا نے ان سے پہلے عبادت کی اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں جو کہ کم نہیں کیا گیا ولاقد آتے نا موسل کتاب اور البتہ تحقیق ہم نے موسا کو کتاب دی فخت الفی ہی تو اس میں اختلاف کیا گیا ولا ولا کلیمت السبقت میں ربی کلقین اور اگر تیرے رب کی طرف سے بات سبقت نہ لے گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وہ ان لفی شکم منہ مریب اور یقیناً وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو انہیں مزید شک میں مبتلا کرنے والا ہے یا بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہے وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور یقیناً سب کے سب لوگ جب ان کو ان کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا انہ بما یعملون خبیر یقیناً وہ جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں اس کو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے پست کما امرتا تو آپ قائم رہیے جس طرح کے آپ کو حکم دیا گیا ہے تابا مکا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے ولا اور تم حد سے تجاوز نہ کرو ان نہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے ولا گالام اور تم ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیا النار وغیرہ تمہیں آگ چھولے گی وما لکم من اولیا اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں تم ملا تم سارون پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے عقیم اسفلا طرف ان نہاری و ظلف من اللیل اور نماز قائم کر دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے حصے میں ان الحسنات سیات یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں دا ذکرہ ذکر یہ نصیحت ہے یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے وصبر اور صبر کر کرفہ اللہ علیہ الدین وجر المسنین یقینا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا فلولا کار من القرون من قبلکم اولو بقیت تو کیوں نہیں تھے زمانوں والے لوگ جو تم سے پہلے تھے ان میں سے فضیلت والے لوگ ینہون عن الفساد فی الارض وہ زمین میں فساد مچانے سے منع کرتے اللہ کلیل ممن انجینا منہم مگر ان میں سے تھوڑے ہی تھے جن کو ہم نے نجات دی و تب اللہ دینا اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ما اتری فوفی ہی جس میں وہ بڑھا دیے گئے مال دیے گئے وقان و مجرمین اور وہ مجرم تھے کان رب و کلیحلی کل قرآ بظلم اور تیرا رب بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے وہ اہلوہ مسلم جب اس کے رہنے والے اپنی اصلاح کرنے والے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا جَعْلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَعِفِينَ لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے رہیں گے اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا ولی علی کا خالہ اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے و تمت کلیمت ربک اور تیرے رب کا کلمہ بات پوری ہو گئی جہنم جنتی و والناس اجمعین کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے وکلنقس علیہ کمن امبا رسول اور ہم رسولوں کی یہ ساری خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں مان نصب بھی تو بہی ف کا جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں و جا کافی حاد ہل حق و معدہ تن و دقرا اور تیرے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو یقینا ہم بھی عمل کرنے والے ہیں وانتظروا اور انتظار کرو ان منتظرون ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں وللہ غیب السماوات والارض اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب یرجع الامر كله اور اسی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں فہبود فعبد ہو اس کی عبادت کر و توکل علیہ اور اس پر توکل کر وما ربو کا بھی وافل تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین یہ کتاب مبین واضح کتاب کی آیات ہیں انا انزلناہ قرآن عربی اللہ اللہ تاقلون یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم عقل کرو سمجھو نحن نقص علی کا احسن القصص بما اوحینا علی کا القرآن ہم تجھے سب سے اچھا واقعہ سناتے ہیں کیونکہ ہم نے ہی آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے وہ ان مِن قبل ہی رمل الغافرین اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے اذ قال یوسف علی ابھی ہی جب یوسف نے اپنے والد کو کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کو کہ اے میرے باپ میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا ہے وشم والقمر قمرہ اور سورج اور چاند کو رعیت لی ساجدین میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے لیے سیدہ کرنے والے قالا کہا یا بنیا اے میرے بیٹے لا رؤیا کا علی اخوتی کا فیقید دلہ قیدہ اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے نہ تو بیان کر اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر وغیرہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے ان شیطان انسانی ادب مبین یقیناً شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے وہ کدال کا یہ طبی کا رب کا احادیف اور اسی طرح تجھے تیرا رب چنے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا وہ یو تم نعمت ہو علیہ کا ولا علی یعقوب اور وہ پیر اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر پورا کرے گا کما علی الب من قبل ابراہیم و اسحاق جس طرح کہ اس نے انہیں پورا کیا تیرے باپوں آبا ابراہیم اور اسحاق پر اس سے پہلے ان رب کا علیم الحکیم یقیناً تیرا رب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے لقد کانا فی یوسف و اخوتی ہی آیات السائلین یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں تھیں قالوا لا یوسف و اخوه احب الى ابینا منا جب انہوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ محبوب ہے ورنہ قسبتن اور ہم ایک جماعت ہیں انا ابانا لفی غلال مبین یقیناً ہمارا باپ کھلی غلطی پر ہے اقتلو یوسفا یوسف کو قتل کر دو ابھی تراخی ہو اردن یا اس کو پھینک دو ایسی زمین میں یخل القم وجہ ابی تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا وہ تکون قومن صالحین اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو بے آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو اس کو مسافروں میں سے کوئی آ کر لے جائے گا اٹھا کر لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ مالا کا کیا ہے تجھے لا تمنا علا یوسفا کہ تو یوسف پر یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا وہ انا الہو الناصف اور یقیناً ہم اس کے لیے خیر خواہی کرنے والے ہیں ارسل ہمرتا ان الہ الحافون اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دے وہ کھائے پیے اور کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قالا تو اس نے کہا انی لا یحزننی ان تذهبوا به کہ مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو لے جاؤ وہ اقاف و یاکلہ الذئب اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے وہ انتم عنه غافلون اور تم اس سے غافل ہونے والے ہو قال انہوں نے کہا ان اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں تو یقیناً ہم اس وقت خسارہ اٹھانے والے ہیں فلما ذهبوا به تو جب وہ اسے لے کے گئے واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب اور انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کو ڈالیں گے بے آباد کنویں کی گہرائی میں واوحينا اليه اور ہم نے اس کی طرف وحی کی لتنبئ انهم بامرهم هذا کہ تو ان کو خبر دے گا ان کے اس کام کی وهم لا يشعرون جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے وجاؤ اباہم عشاء یبکون اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کو روتے ہوئے خال انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ انا ذهبنا نستبق یقینا ہم گئے تھے نستبق مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ لگاتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی و ترکنا یوسفا اور ہم نے یوسف کو چھوڑا عند متاعنا اپنے سامان کے پاس تو اس کو کھا گیا بھیڑیا انت بمؤمن لنا اور تو ہماری بات کو ماننے والا نہیں ہے ولو کنا صادقین اگر ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں وجاؤ او الا قمیصی ہی بدمن کا اور وہ لے کے آئے اس کی قمیض پر جھوٹا خون کالا کہا بل سولت انفسو انفسکم امرا بلکہ مزین کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کسی کام کو فصبر جمیل تو بہترین صبر ہے یا صبر ہی ہے اچھا المستعان علامہ تصفون اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اس اس کام پر پر جو جو بات تم بیان کرتے ہو وجہ سیارہ تم اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا فرسل واردہ ہم تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا دلواہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا کالا اس نے کہا یا بشرا اے خوشخبری ہادا غلام یہ تو ایک بچہ ہے وہ روح اور انہوں نے اس کو چھپا لیا اپنا سامان تجارت بنا کر وہ اللہ علیم بیما یا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کام کو بیما یا جو وہ عمل کرتے تھے وہ شروع ہو اور انہوں نے اس کو بیچ دیا بھی بخسن گھٹیا قیمت کے ساتھ دراہم معدودہ محدود چند ایک درہموں کے بدلے و فی ہی منظاہدین اور وہ اس میں تھے بے رغبتی کرنے والے وقال کال اللہ دشتراح میں مصرا اور اس آدمی نے کہا جس نے اس کو خریدا تھا مصر سے لمراتی آتی ہی اپنی بیوی کو اکریمی متواہ اس کا ٹکانا اچھا بنا دے عصائین فعنا شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے او نتخذہ والدہ یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں وکذالک مکننا لیوسف فی الارض اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی من تعبیر احادیث اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں واللہ غالب علی امرہ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے ولما بلغ اشدہ اتيناه حكما وعلما اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور بڑا علم عطا کیا وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ایسے ہی ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اس نے اس کو بہکایا پستایا اس کی اس کے نفس سے وہ غلقت قطل ابواب اور اس نے دروازے اچھی طرح بند کر لیے وہ قالت اس نے کہا ہی تلق جلدی آ قال معاد اللہ تو اس نے کہا اللہ کی پناہ ان ربی احسن متوایا یقیناً وہ میرا مالک ہے اس نے میرا ٹکانہ اچھا بنایا ان لائف الظالمون یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے والا قد ہمت بھی ہی وہ ہم بھی حالا برحان ربی ہی یقیناً اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر ایسا نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی کدالی کا عنہ السوء والفحشاء اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں من عباد المخلصین یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا وسطبق ال اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے و قدت من دبرن اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی و الفایا سیدہ حالد الباب اور دونوں نے اس کے خامد کو دروازے پر پایا قالت تو اس نے کہا ما من ارادہ اہلی کا الا ان عذاب علیم تو اس عورت نے کہا کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو کالا تو اس نے کہا ہیا را ودنی عن نفسی اس نے ہی مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے وہ شاہد شاہد من اہلیہ اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ ان کا نا قمیص ہو من قبول اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو فساد تو وہ سچی ہے وہ ہوا من القاد اور یہ جھوٹوں میں سے ہے وہ انکانہ قمیص ہو قدہ من دوبورن اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے ف تو یہ عورت جھوٹی ہے وہ ہوا من الصادقین اور یہ سچوں میں سے ہے فلما آ قمیصہ فلما را کمیسا ہو تو جب اس نے اس کی کمیز کو دیکھا خدا بن دبورن پیچھے سے پھاڑی گئی کالا تو کہا انا ہو من قیدی کننا یقیناً یہ تمہارے فریب تمہاری مکر میں سے ہے ان قیدا کننا عدیم یقیناً تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے یوسف اعرض عن آحادہ اے یوسف اس سے اعراض کر وسط فریلی دمبی کی اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ ان نہ کی کنتی من الخاطئین یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے